عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ کی کنیت ابو حریرا کیوں پڑی تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو میں نے کہا کیوں نہیں قسم اللہ کی میں آپ سے ڈرتا ہوں پھر انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا میری ایک چھوٹی سی بلی تھی میں اس کو رات میں ایک درخت پر بٹھا دیتا اور دن میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیلتا تو لوگوں نے میری کنیت ابو خریرا رکھ دی جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو چالیس یہ حدیث صحیح ہے